سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن اور آپ کے الفاظ یہ ہوتے تھے التحیات المبارکات الصلاوات الطیبات للہ السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین واشد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ سنن ابو داود حدیث نمبر 974